میری طرف کی سزا ان پر ثابت ہو گئی انہیں صرف ایک تند نعرے کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے کہنے لگے کہ اے اللہ ہماری سر نوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دیجیے آپ ان کی باتوں پہ ہی سلام کو یاد کیجیے جو بڑی قوت والے تھے یقیناً وہ بہت رجوع ہونے والے تھے ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں اور اڑتے جانور جمع ہو کر سب کے سب ان کے زیر فرمان رہتے اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سجھا دیا تھا سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار کے مذاق پر صبر کرو ان سب کے واقعات کئی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں کہ کس طرح ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی ٹوٹ پڑے یہی وہ جماعتیں ہیں جو مال و اولاد میں قوت و طاقت میں زور و زر میں تمہارے زمانے کے ان حقیر کافروں سے بہت بڑی ہوئی تھیں لیکن امر الہی کے آ چکنے کے بعد انہیں کوئی چیز کام نہ آئی پھر ان کی تباہی کی وجہ بیان ہوئی کہ یہ رسولوں کے دشمن تھے انہیں جھوٹا کہتے تھے انہیں صرف سور کا انتظار ہے اور اس میں بھی کوئی دیر نہیں بس وہ ایک آواز ہوگی کہ جس کے کان میں پڑی بے ہوش اور بے جان ہو گیا بجز ان لوگوں کے جنہیں رب تعالیٰ نے مستثنا کر دیا ہے خط کے معنی کتاب اور حصے کے ہیں مشرقین کی بیوقوفی اور ان کے عذابوں کو محال سمجھ کر اور نڈر ہو کر عذاب کے طلب کرنے کا ذکر ہو رہا ہے جیسے اور آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ صحیح ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے اور کوئی دردناک عذاب آسمانی ہمیں پہنچائیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا جنت کا حصہ یہاں طلب کیا اور یہ جو کچھ کہا یہ سب اسے جھوٹا سمجھنے اور محال جاننے کی وجہ سے تھا ابن جلیل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس خیر و شر کے وہ دنیا میں مستحق تھے اسے انہوں نے جل طلب کیا یہی بات درست ہے بہا کو اسماعیل رحمہ اللہ کی تفسیر کا ماں حاصل بھی یہی ہے واللہ عالم بس اللہ تعالیٰ نے ان کی تکزیب اور تمسخر کے مقابلے میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تعلیم دی اور سہار کی تلقین کی داود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے ذل عیدی سے مراد علمی اور عملی قوت والا ہے اور صرف قوت والے کے معنی بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور داریات کی آیت نمبر سینتالیس میں فرمایا وہ اور آسمان ہم نے اپنی قوت سے پیدا کیے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اطاعت کی طاقت ہے قطع رحمہ اللہ کہتے ہیں داود علیہ السلام کو عبادت کی قدرت اور اسلام کی فق عطا فرمائی گئی تھی یہ مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام ہر رات تہائی رات تک تحجد میں کھڑے رہتے تھے اور ایک دن بعد ایک دن ہمیشہ روزے سے رہتے تھے بخاری اور مسلم کی حدیث زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز اور انہی کے روزے تھے آپ آدھی رات سوتے اور تہائی رات قیام کرتے اور چھٹا حصہ رات کا پھر سو جاتے اور ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہ رکھتے اور دشمنان دین سے جہاد کرنے میں پیٹ نہ دکھاتے اور اپنے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور رجوع رکھتے پہاڑوں کو داود علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا تھا آپ کے ساتھ سورج کے چمکنے کے وقت اور دن کے آخری وقت تصویر بیان کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صبا کی آیت نمبر دس یا جبال اویبی یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ رجوع کرنے کا حکم دیا تھا اسی طرح پرندے بھی آپ کی آواز سن کر آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے لگ جاتے اڑتے ہوئے پرندے پاس سے گزرتے اور آپ زبور پڑھتے ہوتے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ بھی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور پرواز ترک کر کے بیٹھ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز دُحا یعنی اشراق کے وقت امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آٹھ رکعت نماز ادا کی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی وقت نماز ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسبحن بالعشی والاشراق اور پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے اور داؤد علیہ السلام کی ماتحتی میں ان کی تسبیحوں کا ساتھ دیتے تھے اور ان کی سلطنت ہم نے مضبوط کر دی بادشاہوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم نے انہیں سب دے دی چار ہزار تو ان کی محافظ سپاہی تھی اس قدر فوج تھی کہ ہر رات تینتیس ہزار فوجی پہرے پر چڑھتے تھے لیکن جو آج کی رات آتے پھر سال بھر تک ان کی باری نہ آتی چالیس ہزار آدمی ہر وقت ان کی خدمت میں مسلح تیار رہتے ایک روایت میں ہے کہ ان کے زمانے میں دو بنی اسرائیلی شخصوں میں نظام واقع ہوا ایک نے دوسرے پر الزام لگایا کہ اس نے میری گائے غصب کر لی ہے دوسرے نے اس جرم سے انکار کیا داؤد علیہ السلام نے مدعی سے دلیل طلب کی مگر وہ ثبوت فراہم نہ کر سکا داؤد علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں کل فیصلہ سنایا جائے گا رات کو داؤد علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ دعوے دار کو قتل کر دو صبح کو آپ علیہ السلام نے دونوں کو بلوایا اور حکم دیا کہ اس مدعی کو قتل کر دیا جائے اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے نبی آپ میرے ہی قتل کا حکم دے رہے ہیں حالانکہ اس نے میری گائے چرائی ہے آپ نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور ناممکن ہے کہ یہ ٹل جائے لہٰذا تو تیار ہو جا تب اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول میں اپنے دعوے میں تو سچا ہوں کہ اس نے میری گائے غصب کر لی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے قتل کا حکم میرے اس مقدمے کی وجہ سے نہیں کیا اس کی وجہ اور ہی ہے اور اسے صرف میں ہی جانتا ہوں بات یہ ہے کہ آج رات میں نے اس شخص کو فریب سے قتل کر دیا ہے جس کا کسی کو علم نہیں بس اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص کا حکم دیا ہے چنانچہ وہ قتل کر دیا گیا اب تو داؤد علیہ السلام کی حیبت ہر شخص کے دل میں بیٹھ گئی ہم نے انہیں حکمت دی تھی یعنی فہم و عقل اور زیر کی و دانائی عدل و فراست کتاب اللہ اور اس کی اتباع نبوت و رسالت وغیرہ اور جھگڑوں کے تصویر کا صحیح طریقہ یعنی گواہ لینا قسم کھلوانا مدعی کے ذمے بار ثبوت ڈالنا مدعا علیہ سے قسم لینا یہی طریقہ فیصلوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کا اور نیک لوگوں کا رہا اور یہی طریقہ اس امت میں رائج ہے غرض داؤد علیہ السلام معاملے کی تہ کو پہنچ جاتے تھے اور حق و باطل سچ اور جھوٹ میں صحیح اور کھرا امتیاز کر لیتے تھے کلام بھی آپ علیہ السلام کا صاف ہوتا تھا اور حکم بھی عدل کے مطابق ہوتا تھا داؤد علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے اما بعدو کا کہنا ایجاد کیا ہے یعنی بعد اس کے اور فصل الخطاب سے اس کی طرف بھی اشارہ ہے